یہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم انہیں اچھا بدلہ دیں گے یعنی کہ انہیں جنت دیں گے تو اس عید میں صحابہ اکرام کی شان بیان ہوئی ہے ان کا مقام بیان ہوا ہے میرے بھائیوں صحابہ اکرام بڑے عظیم لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں نبی علیہ اللاۃ وسلام کا ساتھ دیا جب آپ مشکلات میں تھے جب لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے جب کافر اور مشرق آپ سے لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان مشکل حالات میں جب مسلمان مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے تعداد کے لحاظ سے بھی بہت پیچھے تھے جن عدیم لوگوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام بار بار قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَادِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِحْسَانِ رضی اللہ عنہم رضو عنہ وعد لهم جنات تدری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے پہل اسلام قبول کیا اور وہ جو مہاجر اور انصاری صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلے اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو چکا اللہ نے ان کے لیے جھنٹیں تیار کر لی ہیں ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بیٹھی ہوں گی اور ان نہروں میں ان باغات میں یہ عظیم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ فرماتی ہیں اللہ کی طرف سے جنت مل جائے اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی میرے بھائیوں یہ فضائل کن کے بیان کیے جا رہے ہیں صحابہ اکرام کے کہیں پہ قرآن پاک ان کی شان میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ والذین معہو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعن سجدہ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کے ساتھی آپ کے جانسار کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے موم کی حیثیت رکھتے ہیں یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں کبھی آپ ان کو رکو کی حالت میں دیکھیں گے کبھی آپ ان کو سجدے کی حالت میں دیکھیں گے اور کمار یہ ہے کہ عبادت ہو اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کی طرف سے شاباش مل جائے لوگوں کی طرف سے کوئی اعزاز مل جائے کوئی تمغہ مل جائے بلکہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ رب رحمان ان کے اوپر راضی ہو جائے نبی علیہ السلام بھی صحابہ اکرام کی شان بیان کرتے ہوئے نظراتے ہیں چنانچہ جناب ابو حریرہ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لا تسکو اصحابی میرے صحابہ کو میرے ساتھیوں کو میرے جانساروں کو برا برا نہ کہو ان کی توہین نہ کرو ان کے اوپر تنقید نہ کرو ان کی گساخی نہ کرو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے کتنا بلند ہے فرمایا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں اہد پہاڑ کے برابر سونا دے گولڈ دے اور میرے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک پاؤں کھجورے دی ہو ایک پاؤں گندم دی ہو میرے صحابی کا صدقہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتا ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور کہیں بھی نبی علیہ السلام اپنے عظیم صحابہ کرام کی شان یوں بیان کرتے ہیں خیر الناس قرنی فرمایا سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں اور وہ کون ہیں میرے بھائیوں صحابہ کرام تو صحابہ کرام میرے بھائیوں بڑے عظیم لوگ ہیں لیکن ان صحابہ کرام میں سے ایک معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بہت بلند ہیں لیکن وہ لوگ جو صحابہ کرام سے و عداوت رکھتے ہیں وہ انہیں ہمیشہ حدف تنقید بناتے ہیں ان کے اوپر تان و تشریح کے تیر برساتے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مظلوم صحابی ہیں اس لیے آج ان کے متعلق گفتگو ہوگی اور ان کے متعلق جب گفتگو ہوگی تو اس میں دیگر صحابہ اکرام کا بھی دفاع ہے دیگر صحابہ اکرام کا دفاع جناب معاویہ کے دفاع میں مدمر ہے وہ کیسے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے علمہ اکرام کے اقوال سے جنہوں نے ہمیں تنبیہ کی ہے خبردار کیا ہے کہ اگر جناب معاویہ کی کوئی شان بیان کرنے والا ہوگا ان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ شخص دیگر صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور جو جناب معاویہ کی توہین کرے گا ان کو تنقید کرے گا ان کی توہین کرے گا ان کی گسادی کرے گا اس سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ دیگر صحابہ کرام کی بھی توہین کرنے والا ہوگا ایک مشہور امام گزرے ہیں ابو توبہ الحلبی ان کا تیسری صدی ہجری سے تعلق ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ان معاویہ ابن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن کشف الستر اجترا على ما وراءه کہ معاویہ جو ہیں یہ سارے صحابہ کرام پردہ اٹھا دیا اس نے رکاوٹ کو ہٹا دیا اب وہ دیگر صحابہ اکرام کی بھی توہین کرے گا ان کی بھی مصابی کہے گا ان کو بھی برا برا کہے گا اور جو جناب معاویہ سے محبت کرے گا تو پردہ نیچے رہے گا وہ دیگر صحابہ اکرام کی بھی عزت کرے گا اور ان کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرے گا میرے بھائیوں جناب معاویہ کے دفاع میں قرآن و حدیث کا بھی دفاع ہے جناب معاویہ کے دفاع میں میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائیو کس کا دفاع ہے قرآن و حدیث کا بھی دفاع ہے وہ کیسے جناب معاویہ کے قرآن و حدیث سے کیا تعلق ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب معاویہ کے دفاع میں دراصل قرآن و حدیث کا دفاع ہے میرے بھائیو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی جناب امام ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ کے اس عظیم فرمان سے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل یتنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہو زندی کہتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک ہی توہین کر رہا ہے کتنے صحابہ کی کسی ایک کی توہین ہی کر رہا ہے اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے اسے برا برا کہہ رہا ہے اس کے اوپر لانتے دے بیچ رہا ہے تو جان لو کہ یہ آدمی زندیق ہے ملد ہے دہر اسلام سے خارج ہے مسلمان نہیں ہے کیوں بھائی اتنا سخت کہ ایک صحابی کے اوپر تنقید کی ہے اور آپ دہرا اسلام سے خارج ہو گئے آپ کے اوپر ملت اور زندگی کا فتویٰ لگ گیا کیوں جناب امام ابو زرا راضی کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق کہ قرآن ہمارے نزدیک برحق ہے کیوں میرے بھائی قرآن میں شک و شبہ ہے برحق ہے نا ایمان لاتے ہیں نا اس کے اوپر تو کہتے ہیں قرآن برحق ہے نبی علیہ السلات و برحق ہے ایسے ہی ہے کتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے قرآن بھی برحق اور نبی علیہ بھی برحق اب امام مضورا کہتے ہیں وہ سنن ہاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ قرآن ہم تک پہنچا کن کے واسطے سے صحابہ اکرام کے واسطے سے نبی علیہ السلام اسلام کے فرامی آپ کی تعلیمات آپ کی حدیث کن کے واسطے سے پہنچی صحابہ اکرام کے واسطے سے وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو کسی ایک بھی صحابی کو تنقید کرتے ہیں یہ دراصل ان صحابہ اکرام کو داغدار کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے جن کے واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا جن کے واسطے سے احادیث تک پہنچی کیوں ان کو پتا ہے کہ جب یہ احادیث پہنچانے والے یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے داغدار ہو گئے ناقابل اعتبار ٹھہرے تو پھر کوئی قرآن کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے گا احادیث کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے گا کیونکہ احادیث پہنچانے والے جب بے اعتبار ٹھہرے جب مشکوک ٹھہرے جب نقاب اعتماد ٹھہرے تو میرے بھائیوں جو چیز ان کے ذریعے پہنچی ہے اس کے اوپر اعتماد کیسے کریں گے تو صحابہ اکرام کے اوپر حملہ ان کی توہین دراصل قرآن کی توہین ہے ان کی گساخی دراصل قرآن کو مشکوک بنانے کے مترادف ہے نبی علیہ السلام اسلام کی احادیث کو مشکوک بنانے کے مترادف ہے اسی لیے امام ابو ذرا کہتے ہیں کہ ان کی یہ توہین ان کی یہ گساخی ناقابل برداشت ہے قرآن کی توہین نہیں کی جائے گی احادیث کی توہین نہیں کی جائے گی تو اس لیے لازمی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے ان کے اوپر اعتماد کیا جائے اور ان سے وہ محبت کرے جس کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں میرے بھائیوں جناب امیر معاویہ کے دفاع میں قرآن و حدیث کا دفاع ہے جناب امیر معاویہ کے دفاع میں سارے صحابہ اکرام کا دفاع ہے اور جناب امیر معاویہ کے دفاع میں شریعت اسلامی کا دفاع ہے کتنی ہی عبدیں ہیں جو عمومی خاندان کے تعلق سے ہوتی ہیں جناب امیر معاویہ کے تعلق سے ہوتی ہیں ان میں سے ایک بائیس رجب کی بدت ہے بھائی سجب کو پاک ہند میں کیا ہوتا ہے کوئی بھائی بتا سکتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی صدب کو کنڈے پڑے جاتے ہیں کیوں کس لیے میرے بھائیوں ہم صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں ہم محبت ضرور کرتے ہیں لیکن بولے والے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ بھائی سجب ان ذاتوں کو معلوم ہے جو صحابہ اکرام سے و عداوت رکھتے ہیں کو کونے اس لیے بھرے جاتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو جناب امیر معاویہ فوت ہوئے تھے کونے بھرے جاتے ہیں نام یہ استعمال ہوتا ہے کہ جناب امام جعفر صادق کی نیاز کے کونے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جناب امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں جاتے ہیں تقسیم کیے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں جناب امیر معاویہ کی شان ان کے فضائل کو جاننا ضروری ہے نام تو آپ ان کا جانتے ہیں کیا نام ہے معاویہ کس کے بیٹے ہیں ابو سفیان کی تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام وسلم اور امیر معاویہ عبد مناف جناب امیر معاویہ کے اوپر میں جا کر دادا لکڑ دادا عبد مناف وہاں جا کے جناب معاویہ اور نبی علیہ اسلام کا نصب نامہ ایک ہو جاتا ہے یہ معاویہ کب مسلمان ہوئے یہ سن آٹھ ہجری تک مسلمان ہو چکے تھے جب مکہ فتح ہوا اس وقت تک جناب امیر معاویہ مسلمان ہو چکے تھے یہ امیر معاویہ ان کی شان ان کا مقام کئی ایک احادیث میں ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام ترمدی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام والسلام نے امیر معاذہ کے بارے میں فرمایا تھا اللہم جعلو حادیا ومہدیا وحدی بھی اے اللہ امیر معاویہ کو رہبر و رہنما بنا دے لیڈر بنا دے اور مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے مہدیہ ہدایت یافتہ یہ وہی لفظ ہے جو ایک حدیث میں جناب بکر کے بارے میں استعمال ہوا ہے عمر کے بارے میں استعمال ہوا ہے جناب عثمان کے بارے میں استعمال ہوا ہے جناب علی کے بارے میں استعمال ہوا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین یہی مہدی کا لفظ نبی علیہ السلام اس حدیث میں جناب امیر معاویہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے وحدی بھی یا اللہ معاویہ کو اس قابل بنا دے کہ معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت ملے اور لوگ بھی توحید کی طرف آئیں اسلام کی طرف آئیں ایمان کی طرف آئیں میرے بھائیو اس ایک حدیث میں جناب معاویہ کے بارے میں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں رہبر و رہنما ہاتھی اور پھر ہدایت اوروں کو ہدایت دینے والا یہ جناب امیر معاویہ کی شان ہے جو نبی علیہ کی پاک زبان سے جاری ہوئی ہے اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ حق بات ہوتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا جناب امیر معاویہ کے تعلق سے وہ حدیث بھی بڑی عظیم ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور اسے نبی علیہ سے نقل کرنے والے جناب انس ابن مالک ہیں رسول علیہ کہتے ہیں کہ میری خالہ ام حرام نبی علیہ السلام ان کے گھر میں گئے انہوں نے کھانا پیش کیا کھانا کھانے کے بعد آپ ان کے گھر میں سو گئے سو کر اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے ام حرام نے جناب انس کی خالہ نے پوچھا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کیوں مسکرا رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ خواب میں میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو سمندر میں سوار ہو گئے اور اتنی شان سے سوار کہا نا